باپ کے شروع میں مستحذہ کے لیے الغسل بکل سلاتے ہیں پھر جمع بین اصلاطین بے غسلین پھر تیسرے کہ بس ایک <clears throat> ایک مرتبہ غسل ہے اس کے بعد الوضو لکل سلاطن تین قسم کی روایت ان باپ کی پہلے دو قسم کی روایتوں کے بارے میں یہ جو عبارت پڑھی گئی اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس طرح کی صورت حال جو ان روایتوں میں بیان کی گئی ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کس طرح سے اس پر عمل کریں اور اس سلسلے میں کیسے عمل کیا جائے تو جس کا حاصل یہ ہوا کہ پہلے آپ نے خاص طور پر یہاں پر ذکر کیا ہے حضرت حضرت بنت سہیل کہ ان کو آپ نے ابتدان الغسر السلاطین کو حکم دیا اور اس کے بعد جب ان کے لیے یہ بات باعث مشقت ہوئی تو آپ نے جمع جمعین صلاطین غسرین کا یہ حکم دیا تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلا والا حکم منسوخ ہے اور دوسرا حکم رہ گیا اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جمع بین سلاطین والی جو روایت ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی تفصیل امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے اور اس سلسلے میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ عبد الرحمان ابن قاسم عبد الرحمان ابن قاسم یہ ان کے چار شاگرد ہیں اور ان چار شاگردوں کی روایتوں میں دو ایک طرف ہے دو ایک طرف ہے ان کی روایتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کے بعد شاگردوں کی روایت قابل استدلال نہیں ہے بلکہ وہ روایت منقطع ہے اور آخر میں جو دو شاگردوں نے ان کی ان سے روایت کی ہے اس کی تفصیل امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی اور اس کو عبارت سے سمجھ لیجئے اور پھر ذرا سا ذہن میں بیٹھا لیجئے فرماتے ہیں کہ یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں نظر کریں ان روایات میں جو اس سلسلے میں ذکر کی گئی یعنی اب تک تو یہ بات طے ہو گئی کہ باب کی پہلی قسم کی روایتیں منسوخ اب رہی دوسری قسم کی روایتیں جس میں جمع بین صلاحتین کا حکم دیا گیا تو جمع بین الصلاطین والی روایت میں ہم غور کریں کہ اس کی صورت حال کیا ہے ذرا غور سے دیکھیے اس میں یہ عبد الرحمان ابن قاسم یہ روایت کرتے ہیں حضرت قاسم سے مستحدہ کے سلسلے میں کہ جن کو استحادہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہے مرکزی راوی عبد الرحمان ابن قاسم ان ابی اب عبد الرحمان کے شاگردوں میں اختلاف پیدا ہوا فخت الفان عبد الرحمان فضالی ان کے پہلے شاگرد ہیں حضرت سوری انہوں نے عبد الرحمان ان ابی یعنی ان قاسم ان زینب بنت جہش بات سمجھ آ رہی ہے جی کہ عبد الرحمان کے پہلے شاگرد حضرت سوری ہے اور انہوں نے سلسلہ صنعت ان کا کیا ہے جی عبد الرحمان ان قاسم ان زینب گویا کہ حضرت قاسم نے حضرت زینب سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو حکم دیا اس کا جی جمع بہن سلاتے ہیں اور وہ نماز چھوڑ دیں اپنے ایام میں دو باتیں ایک تو زینب کا تذکرہ ہے اس میں مستحدہ کا دوسرے یہ کہ ان کی عادتیں معلوماتی ایام اثر آئے یعنی وہ معتادہ تھیں اور ان کو اپنے حیض کے ایام معلوم تھے اس کے بعد پھر ان کے دوسرے شاگرد آئے ابن اوینا اور انہوں نے بھی یہ روایت کی انبد الرحمان ایزن انبی قاسم ہی کی روایت لیکن اس میں زینب کا تذکرہ نہیں پہلے پہلے شاگرد نے دو باتیں ذکر کی ایک مستحدہ زینب ہے اور ایک یہ کہ ان کے ایام معلوم ہے اور ان کو جو آپ نے حکم دیا جمع بین سلاطین کا تو اس مسئلے میں تو یہ متفق ہے اللہ انہ وافق سوری فی مانا متن الحدیث کی جو حدیث کا جو مضمون ہے وہ اپنی جگہ ہے بس اور ایام اقرا کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا لیکن بس اتنی بات ہے کہ زینب کا تذکرہ اس میں نہیں ہے فقان زائ کا الجمع بین کل سلاطین بے فی ایام التحاظ خاص طر تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایام حیض کان نموزہ المعروف کہ یہ ایام حیض کے جو ایام تھے جو اس کے موضع تھے وہ معلوم معلوم تھا صرف اتنا ہی ہے کہ زینب کا تذکرہ نہیں کیا بس اتنی بات معلوم ہوئی کہ یہ مستحاضہ معلوم الایام یعنی معتادہ تھیں بس زینب کا تذکرہ اس میں نہیں ہے اس میں ہے لیکن ایام اقرا معلومہ دونوں روایتوں میں یہ ثابت کہ یہ حکم آپ نے دیا اس مستحدہ کے لیے کہ جو متادہ تھیں اور ان کے ایام حید معلوم بظاہر یہ کہ حضرت زینب ہی ہوں گی اس میں دو شاگرد ہوئے جی اس کے بعد پھر تیسرے شاگرد آئے حضرت شعبہ انہوں نے عبد الرحمان ابن قاسم ان ابی ان عائشہ یہاں حضرت زینب کی وجہ گویا کہ حضرت سوری نے اس حدیث کو مسانید زینب سے شمار کیا اور ان کے تیسرے شاگرد نے حضرت شعبہ ہے انہوں نے اس کو مسانید عائشہ سے شمار کی ایک فرق یہ ہوا دوسرے یہ ہے کہ ان کی حدیث میں ایام اقرائحہ کا تذکرہ نہیں ہے پہلے دونوں روایتوں میں اور یہاں اس کا تذکرہ نہیں کمارواہ سوری وہ بھی نہ ہو جائے نا تو انہوں نے متن وہی ہے جمع بین سلاطین مگر یہ کہ اس میں ایام اقرا کا تذکرہ نہیں اور پھر ان کی مطابعت کی چوتھے شاگرد محمد انصاف نے یعنی شعبہ کے موافق کہ جس طرح شعبہ نے روایت بیان کی حضرت عائشہ سے انہوں نے بھی یہی روایت بیان کی ہے اور اس میں ایام اقرائحہ کا تذکرہ نہیں ہے ان کی روایت میں بھی یہ بات نہیں تو جب یہ روایت اس طرح سے مروی ہے اور اس میں اختلاف پیدا ہو گیا تو ہم نے اس حقیقت حال کو کھولا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ اختلاف کہاں سے آیا اور پھر اس سے کون سے مستحد مراد ہیں قابل عمل صورت کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ اختلاف معلوم کرنے کے لیے ہم نے جب تحقیق کی تو ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت قاسم ان زینب وہ جو پہلی صنعت تھی نا حضرت سوری کی اس میں ایام کا ایام اقرا کا ذکر ہے اور حضرت عائشہ کی روایت میں ایام اقرا کا تذکرہ نہیں ہے تو واجب یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کی روایت جو زینب سے ہے وہ غیر ہو اس روایت کے جو حضرت عائشہ سے اس لیے کہ ان کی روایت میں اس مستحذہ کا ذکر ہے جو معتادہ ہے اور ان کی روایت میں ایام اقرائحہ اقرایہ کا تذکرہ نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ مستحضہ جن کو آپ نے یہ حکم دیا جمع بین صلاحے کا وہ معتادہ نہیں اور پھر اس سلسلے میں یہ بات کہ حضرت زینب والی روایت جس میں اقرایہ کا تذکرہ کیا ہے یہ روایت منقطع ہے اور اہل خبر یعنی حضرات محدثین اس کو ثابت نہیں کرتے کیوں اس لیے کہ منقطع کے ساتھ احتجاج نہیں کرتے یہ انقطاع کیسے پیدا ہوا کہتے ہیں اس لیے پیدا ہوا کہ یہ حضرت جو زینب ہے یہ قاسم نے ان سے روایت کی انہوں نے ان کا زمانہ پایا ہی نہیں حضرت زینب کا انتقال ہو گیا حضرت عمر کے ابتدائی دور خلافت سن بیس ہجری یا سن اکیس میں اور ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ان کی پیدائش ایک سو سینتیس ایک سو سات یا ایک سو آٹھ ہجری میں تو جب ان کا انتقال ہوا تو یہ جی پیدا نہیں ہوئے تھے تو بہت بعد میں پیدا ہوئے تو اس لیے یہ روایت منقطع ہے لہذا سوری کی روایت تو انقطا کی وجہ سے قابل احتجاج نہیں اور اوینا نے بھی انہی کی مطابق کی لہذا یہ دو روایتیں تو ہو گئیں ثابت اب رہی روایت حضرت شعبہ کی اور ان کی مطابق کی محمد ابن اسحاق ہے یہ روایتیں حضرت عائشہ سے ہیں اور اس میں ایام اقرا کا تذکرہ نہیں تو حضرت زینب کا زمانہ قاصر نہیں پایا اس لیے کہ ان کے زمانے میں یہ پیدا نہیں ہوئے اس لیے کہ ان کی وفات حضرت زینب کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہو گئی اور یہ ادواج متحرات میں سے پہلی ہیں وفات کے اعتبار سے اور یہ حضرت عائشہ کی روایت حول ندی لہ صفی ذکر الاقرا کی جس میں یہ عادت کا ذکر نہیں ہے ان نوافی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر تجمع بین صلاحطین بے حسن علا ما ذارک الحدیث ولم ای مستحدہ لیکن ہم یہ نہیں بتلا سکتے کہ آپ نے جس مستحدہ کو یہ حکم دیا وہ اب کون تھی اس سلسلے میں ہم نے یہ دیکھا کہ مستحدہ کی کئی نوعیتیں ہیں مستحاضہ کی کئی قسمیں ہیں مستحاضہ کی استحاضے کی کئی صورتیں ہیں مثلا ایک صورت یہ ہے کہ مستحاضہ قد استمر ربحد دم اس کا دم مستمر ہے اور اس کے ایام حید معلوم ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے جی کہ نماز چھوڑ دے ایام حید میں اس کے بعد ایک مرتبہ غسل کر لے اور اس کے بعد وہ وضو کر دے تین قسم کی روایتیں ہو گئی ان تینوں قسم کی روایتوں کو اب منتبل کرنا چاہتے ہیں کہ مستحضہ کی تین قسمیں ہیں ہر ایک کا ایک حکم نہیں ہے بلکہ یہ حکم الگ الگ لہذا ایک مستحضہ وہ ہے کہ جو مستمر الدم ہو کہ ایام معلوم ہو اب اس کا طریقہ یہ ہے پاکی حاصل کرنے کا نماز روزہ کرنے کا کہ وہ اپنی نماز کو ایام حیض میں کو چھوڑ دے اس کے بعد غسل کرے اور وضو کرے اس کے بعد ہر نماز کے لیے اور ان میں ایک مستحذ وہ ہے کہ اس کا دم مستمر تو ہے لائن قطع انہا لیکن اس کے ایام حیض مقفی ہے اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے ابھی ہر نماز کے لیے غسل کرے کیوں اس لیے کہ جب بھی نماز کا وقت آئے گا اس کے ایام حیض تو معلوم نہیں ہے ہر نماز کے وقت یہ احتمال کہ آیا وہ توہر سے نکل رہی ہے یا حیض میں داخل ہوگی کچھ معلوم نہیں اگر حیض میں داخل ہے تو کوئی لیکن اب نماز کا تعلق تو حیض سے نکلنے پر ہے کہ حیض سے پاک ہو جائے لہذا ہر نماز کے وقت یہ احتمال ہے کہ یہ حیض سے نکل رہی ہے اب حیض سے جب نکلے گی تو غسل اس کے لیے اب لازم ہے ہر نماز میں یہ احتمال موجود ہے لہذا جب کوئی بھی وقت آئے گا تو اس میں احتمال یہ ہوگا کہ یہ حائض ہے یا طاہر من حیض یا مستحضہ اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے اس لیے کہ حیض سے نکلنے کا احتمال بھی موجود اور ایک تیسری صورت یہ ہے کہ مستحضہ ہے اور وہ اس کے ایام مخفی ہے لیکن اس کا دم مستمل نہیں کبھی جاری ہو جاتا ہے اور کبھی منقطع ہو جاتا ہے وہ ازار کہا ہا کدافی ایام ہا کلیہ سارے ایام یہی صورت حال ہے کہ ایام حید معلوم نہیں ہے اور اس کا دم منقطع کبھی ہوتا ہے اور کبھی منقطع نہیں ہوتا لیکن مسلسل اس کا خون جاری بھی نہیں رہتا تو اب ایسی صورت میں کیا کرے تو ایسی صورت میں اس کو جمع بینا سلاطین کا حکم دیا گیا اب تینوں قسم کی روایتیں منتبر کرنے کی کوشش کی کہ اب اس کا حکم یہ کہ جمع بین سلاطین کرے اور جمع بین سلاطین کے یہاں یہ ہے کہ جمع سوری یعنی ایک نماز کو موخر کرے دوسری کو مقدم کرے اور وہ غسل کرے اور غسل کے بعد دونوں نمازیں پڑھ لیں لہذا جب وہ اس کا دم منقطع ہوگا تو جب تک دوبارہ خون نہ آئے تو جب غسل کر لے گی تو اس کی تہارت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک کہ دوبارہ دم کا ارادہ نہیں ہوگا اب اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میرا دم منقطع ہو گیا لہذا وہ تہارت اس کو حاصل ہو گئی اور اس کو یقین ہے کہ یہ طہارت ایسی ہے کہ اب اس کے اوپر اس وقت تک غسل واجب نہیں ہوگا جب تک کہ دوبارہ خون نہ لوٹے لہذا اتنی دیر میں کیا کرے گی جی دونوں نمازیں پڑھ کر فارغ ہو جائے گی اس کو بیان کیا ہے ایسی عبارت سے کہ اس عبارت میں ہر سال اشکال ہوتا ہے اور ابھی تک شرح صدر نہیں لیکن بہرحال جو بات سمجھ آتی ہے کل آپ بھی مطالعہ کریں یہ دو دفعہ یہ عبارت آئی ہے آگے بھی آ رہی ہے یہاں پر بھی ہے اور وہ یہ ہے جی کہ اس کو اس بات کا یقین ہے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے کیا احاطہ کیا ہوا ہے کہ احاط علم ہوا یعنی اس کا علم محیط ہے اس بات پر کہ وہ دم کے انقتا کے وقت میں جب غسل کرے گی تو غیر و تحریر میں نہید توہرن یہاں پر غیر نفی کے لیے ہے اور یہ تہارت کی نفی نہیں ہے بلکہ آگے ہے توہرن یوجب علیہ غسلن کہ وہ اس طرح سے طاہر نہیں ہے کہ اس کے اوپر غسل دوبارہ واجب ہو جائے جب تک کہ دوبارہ دم نہ آئے یعنی حاصل یہ ہے کہ وہ اس کو یقین ہے کہ جب میں غسل کر لوں گی تو پاک ہو جاؤں گی اور یہ پاکی کب تک برقرار رہے گی دوبارہ دم کے آنے تک لہذا اس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ اس طرح سے طاہر نہیں ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو لہذا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز پڑھے اس حالت میں جتنی نمازیں پڑھنا چاہے اس سے اگر اس کے لیے امکان ہے اس لیے کہ یہ طاہر ہے علما وجدنا المرا ازمرآتکون و مستحاظہ بالکل وجین تو ہم نے یہ دیکھا کہ دیکھیں اس تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ مستحذہ مختلف طریقے سے ہوتی وجہ من حاضر الوجوہ اور یہ وجوہ ایسے ہیں کہ ان کے معانی مختلف ہیں ان کی علتیں مختلف ہیں ان کے احکام مختلف ہیں لیکن مستحدہ سب کو کہتے ہیں وہ بھی مستحض یہ بھی مستحدہ لیکن حکم سب کا الگ الگ ہے حضرت عائشہ کی روایت کی طرف لوٹیں کہ جس میں آپ نے جمع بین سلاطین کا حکم دیا تو ہم حضرت عائشہ کے حدیث میں نہیں پاتے کہ یہ کس عورت کا اس میں کس عورت کا استحادے کا بیان جس کو آپ نے حکم دیا کا حکم جمع بین سلاطین کا ایم استحادہ ہم یہ نہیں پاتے کہ اس میں کون سی استحادا ہے لہذا جب تک یہ بات واضح نہ ہو جائے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس حکم کو محبول کریں ان وجوہ میں سے کسی ایک پر نہ کہ دوسرے پر بغیر کسی دلیل کے اب آگے ہم تلاش کریں گے دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی دلیل مل جائے کہ یہ کس نو کی مستحدہ کے لیے یہ حکم آپ نے دیا فنادن فیض کا نجر فی دلیل تو ہم نے یہ دیکھا ہے جی کہ اس میں ایک ہمیں روایت ملی پڑھ لو جی فنا فإذا بكر بن إدريس قد حدثنا وبه قال حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة والمجالد بن سعيد وبيان بن بشر قالوا سمعنا عامر الشعبية يحدث عن قمير امرأة مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت في المستحاضة تدع الصلاة أيام حيثها ثم تغتسل غسلا واحدا وتتوضأ عند كل صلاة وبه قال حدثنا عائشة عجيب بات کہ حضرت عائشہ کی تینوں بابوں میں روایتیں موجود ہیں الغسل کل سلاطین جمع بین سلاطین اور وضو لکل سلاطین جی وبه قال حدثنا حسين بن نصر وعلي بن شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال قال حدثنا سفيان عن فراس وبيان عن الشعبي فذكر بإسناده مثلا فلما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما ذكرنا من قولها الذي أفت به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما ذكرنا من حكم المستحاضة أنها تغتسل لكل صلاة وما ذكرنا أنها تجمع بين الصلاتين بغسل وما ذكرنا أنها تدع الصلاة أيام أقرائية ثم تغتسل وتبضع لكل صلاة وقد روي ذلك كله عنها ثبت بجوابها ذلك أن الحكم هو, هو الناسخ للحكمين الآخرين لأنه لا يجوز عندنا عليها أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ ولولا ذلك لسقطت روايتها فلما ثبت أن هذا هو الناسخ لما ذكرنا وجب القول به ولم يجوز خلافها سبحانه وتعالى رحمة الله عليه تو جواب دینا چاہتے ہیں ایک جواب تو یہ کہ حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فتویٰ دیتی تھیں مستحذہ کے لیے کہ ایک دفعہ وہ غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس سے پہلے جو دو قسم کی روایتیں تھیں الغسل کل سلاطن یا جمع بین سلاطین وہ ان کے نزدیک منسوخ ہے ورنہ راوی اپنی روایت کے خلاف اگر اگر عمل کرے تو اس کی عدالت ثابت ہو جاتی ہے اور حضرت عائشہ حضرت عائشہ تینوں قسم کی روایتیں روایت کر رہی ہیں تو جو فتویٰ دے رہی ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم اس کے موافق ہے یا اس کے مخالف ہے آپ نے ہر قسم کی روایتیں آپ سے سنی اور بعد میں فتوا دیا ایک طریقے پر تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ پہلے دونوں طریقے منسوخ ہو چکے ہیں ایک جواب تو یہ دیا اور دوسرا جواب وہی کہ یہ اگر روایتوں میں تدبیر پیدا کرنا یہ تو ناصف و منسوخ کا مسئلہ ہوا اور روایتوں میں تدبیر کی صورت یہی ہے کہ پہلے باپ کی روایت کا تعلق اس مستحدہ سے ہے جس کے ایام معلوم نہ ہو مستمل نہ ہو اور دوسری روایت اس مستحدہ سے متعلق ہے جو منقطع ہو اور وہ ایام معلوم نہ ہو اور الوضو لکل سلاطن اس مستحدہ سے متعلق ہے کہ اس کے ایام مستمل الدم ہے لیکن اس کے ایام معلوم ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وضو لکل سلاطن یہ دوسرا جواب تطبیق کی صورت ہے اس عبارت کو ذرا سا غور سے دیکھیے کہتے ہیں کہ جی فرما رہے ہیں جی جی بس اگر دوران میں انقطع ہو گیا تو اس کی تہارت باطل ہوگی اس کے بعد پھر جب منقطع ہو جائے گا تو پھر نہ آئے گی یعنی اتنا وقت ملنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ جب مستمر الدم نہیں ہے تو اس کو معلوم ہے کہ درمیان میں آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے پندرہ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے ایک گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے اس کو تو معلوم ہے نا اسی اعتبار سے غسل کر کے جلدی سے دو نماز پڑھے گی اور سنتوں کو وقت تو نہ ہو تو فرق پر اکتفا کرے بس کافی ہو جائے گا یہ کون سا مسئلہ ایسا مشکل تھا اچھا جی اب آگے دیکھیے فرماتے ہیں کہ حاضر وجہ قد قدیج معنی حاضر آثار علی یہ وجہ ایسی ہے کہ تمام آثار کے معنی اس پر منتخب ہو جائیں ایک دوسری صورت وقت یجود سہاض وجہ آخر اور وہ کیا ہے جی کہ جائز ہے کہ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے فاطمہ بنت ابی حبیش کے لیے وہ کیا تھا جی یہ حکم متعین کرتے رہے تاکہ سمجھنے میں آپ کے لیے دشواری نہ ہو یعنی الوضو لکل سلاطن الوضو لکل سلاطن وہ مخالف نہیں ہے اس روایت کے جو امر سہلا بنتے جی سہیل کے بارے میں اور ان کا حکم کیا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ ان کو حکم دیا ہر نماز کے لیے غسل کا اس کے بعد جمع بحرت سلاطین کا تو یہ اس کے مخالف نہیں کیوں اس لیے کہ پہلے حکم کا محل اور ہے اور دوسرے کا مثلا حضرت فاطمہ کو جو حکم دیا تو اس وجہ سے کہ ان کے ایام معلوم تھے اور سہلا کے ایام مجبور تھے مگر ان کا دم منقطع ہو جاتا تھا فی اوقات ویود و فی اوقات وہاں پھر یہی عبارت آئی وہ عقد احاط علم اور ان کو اس بات کا یقین اور ان کے علم نے احاطہ کیا ہوا ہے کہ وہ حیض سے نہیں نکلی غسل کرنے کے بعد یہاں تک کہ وہ دو نمازیں پڑھ لے یہ عبارت بڑی گجلک ہے اور کسی نے شارحین میں سے جو موجودہ شرح ہیں کسی نے اس سے تارد نہیں کیا تو اس کا معنی وہی ہے جو پہلے معنی بیان کیا تھا یعنی جب اس نے غسل کر لیا تو اس کو یقین ہے کہ وہ پاک ہو چکی ہے دو نمازوں کے پڑھنے تک اگر خون نہیں آیا اور اس کے بعد جب اس کے خون دوبارہ آ جائے گا تو پھر ناپاکی کا حکم ہو جائے گا کہ اس کو یقین ہے کہ وہ نہیں نکلی حیض سے غسل کے بعد نماز کے دونوں نمازوں کے پڑھنے تک کدالک تو لم تخرج میں نے حیض کا مطلب کیا سمجھ آیا کہ وہ ناپاک ہے یا پاک اگر لم نہ ہو تو مانا بالکل واضح ہے اس لم کی وجہ سے وہاں تو یہ تھا کہ حس لن غیر و تاہرین ہرین یجب اور ہر ایسی تہارت نہیں کہ حسل اس کے اوپر واجب ہو یہاں وہی مانا ہے لیکن عبارت بدل گئی ہے تھوڑی سی کہ لم تخرج من الحیض بعد غسلها الى ان سلت سلاتین اس کو ذرا سا دیکھیے گا اگر کسی کو یہ واضح سلیس ترجمے سے مانا واضح ہو تو کل لکھ کر دیجیے گا ذرا بتائیے گا ہم بھی استفادہ کریں گے مانا اس کا یہی ہے کہ جب اس نے نہا لیا تو اس کو یقین ہے کہ وہ حیض سے نکل گئی اور جب تک دوبارہ دم نہ آئے اس وقت تک وہ پاک ہے لہذا اس دوران وہ نماز پڑھتی رہے گی فین کان ذالق کا ذالق اگر یہی صورت ہے تو ہم دونوں حدیثوں کو کا قول کرتے ہیں لہذا حضرت فاطمہ کے حدیث کا حکم محمول ہوگا اس صورت میں جس کی طرف ہم نے پھیرا یعنی جس کے ایام عادت معلوم ہو اور حدیث سالہ کا حکم اس صورت میں کہ جس کی طرف ہم نے پھیرا کہ اس کے ایام عادت معلوم نہ ہو اور منقطع دم ہو یہ دو قسم کی روایت حضرت سالہ کی اور حضرت فاطمہ کی رہا مسئلہ ام حبیبہ کی روایت کا کہ اس میں بعض روایتوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ایام عدت معلوم تھے اور پھر بھی بعض میں کہ آپ نے ان کو حکم دیا الغسل لکل سلاطن کا بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خود یہ طریقہ اختیار کیا لہذا حضرت فاطمہ کی روایت کے بارے میں کہ اگر ان کی عدت معلوم تھی تو ان کے لیے تو وضو لکل سلاطن کافی تھا لیکن غسل کل سلاطن کا حکم آپ نے بطور علاج کے دیا اس لیے کہ پانی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دم کو خشک کرتی ہے اور اس کو روکتی ہے اور پیچھے بات گزر چکی کہ وہ ٹپ میں بیٹھتی تھیں اور یہاں تک کہ پانی سرخ ہو جاتا تھا اس دمے استحظہ کی وجہ سے تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ان کو حکم دیا بطور علاج تو حضرت ام حبیبہ کی روایت تو یہ مختلف طریقے سے مروی ہے بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا بالخصر انتقال سلاطن اور ان کے ایام اثر کا تذکرہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو حکم دیا ہو تاکہ یہ علاج بن جائے اس لیے کہ یہ دم کو خوش کرتا ہے رحم میں ولا یسیل اور بعض لوگوں نے روایت کی حضرت عائشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ نماز کو چھوڑ دیں ایام اطلاع میں اور غسل کریں بالکل سلاطین تو دیکھیے یہاں پر کہ آپ نے حکم دیا غسل کا فائنکان دارک کا دارک اگر ایسی صورتحال ہے تو یہاں پر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا مقصد علاج اور یہ بھی جائز ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے ان کو حکم دیا ہو کہ اس سے ارادہ وہی ہے جو فصل میں ماقل میں ذکر کیا کہ ان کا دم ساحل دائم السیلان تھا فلیس سلاطن اور وہ ان کے ایام معلوم نہیں تھے تو فلیس سلاتن اللہ تحت ملو انتقون ہندا طاہر من حیدر لہ صلاح انتسلی اللہ بادل اقتصاد فام رہا بالغسل لذالک تو دونوں احتمال ہے اس لیے کہ ایام اثرا کا تذکرہ نہیں اگر معلوم تھے تو علاج پر محمول کریں اور اگر معلوم نہیں تھے تو پہلے قسم کا جو حکم بتلایا گیا تو اس کے لیے یہی کہ جو مستمل دم ہو اور غیر معلوم الایام ہو تو ہر نماز کے وقت احتمال ہے حیض سے نکلنے کا تو ایسی صورت میں اس کو غسل ہر نماز کے لیے فین کان حاضہ ہو مانا حدیث ہا فن نہ کزال کے نقول ایزن فیمن استمر رب دم ولم طورف ایام یہ آثار احتمال رکھتے ہیں جو ہم نے ذکر کیا اور ذرا توجہ دیکھیے تو ہم نے روایت کی حضرت عائشہ سے ان کا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہم نے معقل ذکر کیا وہ کیا ہے جی الوضو یہ تو سارے احتمال کے درجے میں ہیں لیکن ان میں صورت حال کو متعین کیسے کیا جائے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ راوی ہیں باپ کی تینوں قسم کی روایتوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد الوضو لکل سلاطن کا فتویٰ دیا کرتی تھی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ مستحضہ کا حکم اس مستحضہ کے یہ حکم ہے جس کے ایام معلوم ہو اور ثابت ہو گیا کہ جو اس کے خلاف حکم ہے خلاف کیا ہے یا تو الغسل کل سلاطن یہ جمع بینت ہے مما رو انہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مستحادت استحادت غیر استحادہ تو معلوم ہوا کہ یہ مستحادہ کا استحادہ اس اس, اس, اس کے استحادے کے غیر ہے کہ جس کو آپ نے جمع بین سلاطین کا حکم دیا یا الغسل لکل سلاطین کا یا اس مستحاضہ کے بارے میں ہے کہ اس کا استحاضہ اس استحاضے کے مانند ہو یعنی دو قسمیں ہو گئیں وضو لکل سلاطن کا حکم جس کے لیے دیا گیا یہ مستحاضہ غیر ہے ایک اس مستحاضہ کے کہ جس کا حکم الغسل لکل سلاطن ہے جو مستمل دم ہو ایام مجہور ہوں اور ایک وہ مستحدہ ہے کہ ایام مجہول ہے لیکن اس کا دم مستمد نہیں بلکہ آتا اور جاتا ہے یا تو اس مستحدہ کے بارے میں کہ جس کا استحادہ اس استحادہ کے مانند ہو یعنی سہلا ابن سہیل اطلاضے گا علمانی لیکن ہم اپنی طرف سے کیسے متعین کریں لہذا یہ کس معنی پر محمول ہو تو کان فیما فی امر فاطمہ بنت ابی حبیش تو اس لیے اس صورت میں حضرت فاطمہ بنت حبیش کے امر میں جو حکم آیا وہ اولا ہے اور وہ ہے کہ الوضو لکل سلاطن اختیار اس لیے کہ اس میں حضرت عائشہ کا اختیار حاصل ہوا اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا اس صورت کو اختیار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جبکہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ میرے حکم کے خلاف کیا ہے میرے حکم کے موافق کیا ہے اس لیے کہ آپ نے کسی کے لیے کوئی حکم دیا کسی کے لیے اس کے مطابق حکم دیا بقدار کا عزم اسی طریقے سے جو روایت ہم نے روایت کی حضرت علی سے وہ مستحدہ کے بارے میں ان کی بھی عجیب ہے کہ وہ بھی باپ کی تینوں قسموں کے راوی ہیں کہ وہ روایت نقل کرتے ہیں غسل لکل سلاطین کا اور ایک روایت یہ کہ جمع بین سلاطین بے غسلین کا اور وہ روایت جو حضرت علی سے ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے ایام اقرایہ اقرا تو پھر وہ تتوزہ لکل سلاطین اور یہ ان کے اقوال کا اختلاف اس سلسلے میں اس کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ جس کے بارے میں اس کا فتویٰ دیا گیا اور رہا ام حبیبہ کی روایت ان کے غسل لکل سلاطین تو ہم نے بتلا دیا کہ یہ علاج کے طور پر اس کو محمول کیا جا سکتا ہے اگر ان کے ایام معلوم ہے اگر ایام معلوم نہیں تو آج بھی یہ حکم ہے کہ ایسے مستحدہ ہر نماز کے لیے غسل کرے یہ دونوں قسم کی روایتوں کا تو کوئی نہ کوئی فقیر اور حضرات فقہ میں قائل ہے لیکن یہ جو دوسری قسم بیان کی نا امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ دم منقطع ہے ایام اس کے مجہور ہیں تب بین اصلاطین کرے یہ کسی بھی ائمہ اربا میں سے کسی کا مذہب نہیں ہے یہ امام تحابی کی اپنی تحقیق ہے واللہ عالم کہ انہوں نے ان ساری روایات کے تطبیق دینے کے لیے یہ صورت اپنے اشتہاد سے اختیار کی لیکن یہ کہ یہ کسی کا مسلک نہیں ہے تمام حضرات فقاب ہیں بات سمجھ گئے جی بہرحال امام صحابی کی اپنی تحقیق اپنا اشتہار لہذا انہوں نے روایتوں کی تصویر دینے کی صورت میں کی یہ مختلف قسمیں اور ان احکام کو مختلف طریقے پر بند اگر آپ غور کریں تو حضرت سہلا بنت سہیل کو آپ نے جو جمع بین سلاطین کو حکم دیا یہ ابتدان حکم نہیں بلکہ پیچھے آپ نے پڑھا کہ پہلے ان کا حکم تھا الغسل لکل نہیں اصل یہی بعد میں آپ نے ان کے حالات کے اعتبار سے ان کے لیے تفریح کی صورت پیدا کر دی اور یہ کہا کہ جمع بین سلاطین کر لیا کریں تو اس سے معلوم ہوا کہ حکم دو ہی ہے یا تو الوضو لکل سلاطین یا غسل لکل سلاطین اور تیسری صورت خود روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مستقل حکم نہیں ہے بلکہ یہ سہولت اور آسانی کے اوپر یہ مبنی ہے اچھا جی یہ مسئلہ تو تھا طریق آثار کا جس سے احتجاج کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ ذکر فرمایا ہے اور یہ تمام معذورین کے بارے میں آپ پڑھتے چلے آئے ہیں کہ ایسے معذور کے لیے کہ جب وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے تو یہ وضو لوقت کل سلاطین یا لکل سلاطین بات سمجھ گئے جی کہ یہ مسئلہ مختلف ہی رہا حضرات احناف فرماتے ہیں لب سے کل سلاطن اور حضرات ام سلاطا فرماتے ہیں نکل سلاطن جبکہ لکل سلاطن میں توجہ ہو سکتی ہے کہ لام وقت کے معنی میں آتا ہے اپنے سلاط لدلو کے شمس کے لہذا یہاں پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ لکل سلاطن کا مطلب یہ ہے کہ سے کل سلاطن یہ مسئلہ مختلف بھی ہے اور اس سلسلے میں امام تحابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعد نے یہ کہا کہ وضو کرے وقت کل سلاطن یہ قول امام حنیفہ منیفہ ظفر ابو یوسف امام محمد کا ہے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ یہ وضو کرے لے کل سلاطن اور وہ وقت کے ذکر کو نہیں پہچانتے اس سلسلے میں اب ہمارا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم ان دو قولوں میں سے قول صحیح کو راج قول کو اختیار کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس بات میں تو سب کا اتفاق ہے کہ ایک مستحدہ نے وضو کیا وقت سلاطن میں اس نے اثر کا وقت آ گیا اس نے وضو کر لیا لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ وہ وقت نکل گیا بات سمجھ گئے جی نماز نہیں پڑھی وقت نکل گیا اب وہ ارادہ کرتی ہے اسی وضو سے کہ مغرب پڑھ لے تو کہتے ہیں اب اس کے لیے جائز نہیں وقت کے نکلنا سب کے نزدیک حدث وقت کا نکلنا سب کے لیے حدث ہے تو اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اب وہ اگر اس نے وضو استعمال نہیں کیا تو اب دوسرا جب وقت آ گیا تب اس کے لیے دوسرا وضو کرے اس وضو سے اب نماز نہیں پڑھ سکتی اور ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس نے ایک مسئلہ یہ دوسرا مسئلہ یہ بھی دیکھا کہ ایک نماز کے وقت میں وضو کیا اور اس نے نماز پڑھی اور ارادہ کیا کہ اور سنتیں اور نفلیں وغیرہ بھی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے جب تک وقت ہے وہ پڑھ سکتی اس سے کیا معلوم ہوا کہتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو چیز اس کے تہر کے لیے ناقض ہے وہ خروج وقت ہے اور اس کا وضو وقت جو ہے اس کو واجب کرتا ہے نہ کہ سلاد نماز پڑھنے سے وضو ختم نہیں ہوگا بلکہ وقت کے گزرنے سے اور ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس کی بہت ساری نمازیں فوت ہو گئیں وہ ارادہ کرتی ہے اس کی قضا کا تو جائز ہے کہ ایک وقت میں وضو کر کے بہت ساری نمازیں ایک وضو سے تو اگر وضو اس کے اوپر واجب ہوتا ہر نماز کے لیے تو چاہیے یہ کہ وضو کرے ان سلوات فائدہ میں سے ہر ایک کے لیے لیکن ان کو پڑھتی ہے ایک وضو سے تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ وضو جو اس کے اوپر واجب ہے وہ نماز کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وقت کی وجہ سے ایک دوسری ایک دوسری دلیل کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دو قسم کے نوافذ ہیں ایک تو احداث اور ایک ہے خروج وقت مثلا مسار الحفیت ان کا کیا حکم ہے جی کوئی حدث پیش نہیں آیا لیکن وقت ختم ہو گیا تو وقت کا خروج کیا بن گیا جی یہ نافذ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے اب اختلاف یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے حدث پیش آ جاتا ہے نماز پڑھی ختم ہو گئی نماز اب آیا حدث اس کو اس کا وضو ختم ہو گیا تو ہم نے یہ دیکھا کہ مودی والے مسئلے میں اتفاق ہے قائم پر کہ خروج وقت نافذ ہے اب نماز گیا ناقد ہونے کا مسئلہ مختلف ہی ہے تو چاہیے کہ اس مسئلے کو متفقل مسئلے پر تیار کیا جائے کہ مسئلہ الخفین میں کسی کے نزدیک نماز کی ادائیگی ناقد نہیں بلکہ وقت کا ایسے ہی اس مسئلے میں بھی وقت کا خروج ناقد ہوگا نہ کہ نماز جو پڑھ لو بھائی وہ جتنا آسان ہے ترجمہ غور سے ذرا سا دیکھتے جی وہ حجت ہاں جی اس کو ختم ہو جانے تو اس بات کو جی الطهارات منها الغائط والبول وطهارات جائیں بخروج اوقات کیا بات ہے کوئی خوشی کا دن ہے جی اس کے لیے ابے یہ زکات ادا کرنے کا کوئی خاص وقت ہے یہ وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر وخروج وقت المقيم وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيها ما ينقضها صلاة إنما ينقضها حدث أو خروج وقت وقد ثبت أن الطهارة المستحاضة طهارة ينقضها الحدث وغير الحدث فقال قوم هذا فقال قوم هذا الذي هو غير الحدث وخروج الوقت وقال آخرون هو فراغ من صلاة ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثا في شيء غير ذلك وقد وجدنا خروج الوقت حدثا في غيره فأولى الأشياء أن نرجع في هذا الحديث المختلف فيه فنجعله كالحدث الذي قد أجمع عليه ووجد له أصل ولا نجعله كما لم يجمع عليه ولم نجد له أصلا فثبت بذلك قول قول من ذهب إلى أنها تتبضأ لكل وقت صلاة وهو أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الله تعالى فی یوسف محمد تو ادا خزا دونوں داخل ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ تو کہتے ہیں کہ ادا ایک نماز کر لیا تو اب اس کا وضو ٹوٹ گیا دوسری نماز نہیں پڑھ سکتی وہ تو ہم کہتے ہیں جو ادا اور خزا میں کیا فرق ہوا کہ جب ادا میں وضو ٹوٹا تو قضا میں ٹوٹنا چاہیے لیکن خزا کے مسئلے میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹتا جتنی چاہے وقت کے اندر قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے تو اس پر ہم ادا کو قیاس کریں گے کہ ادا کا مسئلہ مطلب بھی ایسی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ فرد نماز کے ساتھ نفلی نمازیں بھی جتنی چاہے پڑ سکتی ہے اس کے بارے میں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نوافل سنن یہ تابع ہیں فرائض کے وہاں تو یہ جواب ہو سکتا ہے لیکن قضا نمازوں کے بارے میں تو اصل اور تابع کا کوئی مسئلہ نہیں اچھا جی آگے چلو جی کتنا ٹائم ہو گیا ہاں جی پانچ منٹ میں یہ بات ختم کر دیں کوئی کوئی پڑھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی مسئلہ اثلا نہیں جی سارے مسئلے گزر چکے ہیں جی امام تحاوی رحم اللہ تعالیٰ مسانہ بے علومی برکاتی پائے جی قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد أنس رضي الله تعالى عنه قال قدم ناس من أورنية على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتبوها فقال لو خرجتم إلى ذود لنا فشربتم من ألبانها قال وذكر قتادة رحمه الله تعالى أنه قد حفظ عنه أبوالها قال حدثنا عبد الله بن محمد بن حشيش قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وقتادة وحميد عن أنس رضي الله تعالى عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال من ألبانها وأبوالها أبوالها فذهب قوم إلى أن بول ما يوكل لحم طاهر وأن حكم ذلك حكم لحمه وممن ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن وقالوا لما جاء ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء لما بهم ثبت أنه حلال لأنه كان لو كان حراما لم به لأنه ليس بشفاء كما قال في حديث القمة بن بن حجر آگے روایتوں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حرام چیز سے آپ نے علاج کی ممانعت فرمائی کہ یہ حرام چیز سے علاج نہیں ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حلال تھی جبھی آپ نے اس کو بطور علاج کے استعمال کی اجازت دی جی حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة حاوى قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن ألقمة بن وائل عن طارق بن سويد الحضرمي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قلت يا رسول الله إن بأرضنا أعناب لا تصلها فنشرب منها قال لا فراجعته فقال لا فقلت يا رسول الله إننا نستشفي بها المريض قال ذاك داء ليس بشفاء وكما قال عبد الله بن مسعود وغيره رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا باب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأعبس رضي الله قال قال عبد الله رضي الله تعالى عنه عنهم ما كان الله ليجعل في رجس أو فيما حرم شفان به قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي وائل رحمه الله تعالى قال اشتكى رجل منا فنعد له السكر فأتينا عبد الله فسألناه فقال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم به قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن نتائم رحمه الله تعالى قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اللهم لا تشف من استشفى بالخمر قالوا فلما ثبت بهذه الآثار أن الشفاء لا يكون فيما حرم على العباد ثبت بالأثر الأول الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم بول الإبل في دواء أنه طاهر غير حرام وقد روى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ايضا ما قال حدثنا ربيع بن سليمان المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا ابن لهيه قال حدثنا قال حدثنا ابن هبيرة عن عن حنش بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في ابوال الابل والبانيا شفاء لذربت بطونهم ضربه ضربه بطن يعني یعنی پیٹ کے دفع यानी पेट की बीमारी जी قالوا ففي ذلك تثبيت ما وصفنا أيضا وخالفهم في ذلك آخر فقالوا أبوال الإبل نجسة وحكمها وحكم دمائها لا حكم ألبانها ولحومها وقالوا أما ما رويتم في حديث العرنيين فذلك إنما كان للضرورة فليس في ذلك دليل أنه مباح في غير الضرورة لأن قد رأينا أشياء أبيحت في الضرورات ولم تبح في غير الضرورات ورويت فيها الآثار من رسول الله صلى الله عليه وسلم به قال حدثنا حسين بن نسر قال سمعت يزيد بن هارون قال أخبرنا حمام حاء وقال حدثنا عبد الله بن محمد بن قشيش قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حمام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عنهم أن زبير أن زبير عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمر فرخص لهما في قميص الحرير في في غزاة لهما قال أنس رضي الله تعالى عنه فرأيت على كل واحد منهما قميصا من حرير فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح الحرير لمن أباح اللبس له اللبس من الرجال للحكة التي كانت بمن أباح ذلك له فكان ذلك من علاجها ولم يكن في إباحته ذلك لهم للعلة التي كانت بهم ما يدل أن ذلك مباح في غير تلك العلة فكذلك أيضا ما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرنيين للعلل التي كانت بهم فليس في إباح ذلك لهم دليل أن, ما أن ذلك مباح في غير تلك العلل ولم يكن في تحريم لبس الحرير ما ينفي أن يكون حلالا في حال الضرورة ولا أنه علاج من بعض العلل وكذلك حرمة البول في غير حال الضرورة ليس في دليل أنه حرام في حال الضرورة فثبت بذلك أن قول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر إنه دان وليس بشفاء إنما هو لأنهم كانوا يستشفون بها لأنها خمر فذلك حرام وكذلك معنى قول عبد الله رضي الله تعالى عنها عنه عندنا إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم إنما هو لما كانوا يفعلون بالخمر لإعظامهم إياها اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ شراب کے استعمال کے لیے منع اس لیے کیا کہ ہمارے جاہلیت میں شراب کی عظمت ان کے دلوں میں تھی اس عظمت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ یہ دوا نہیں ہے بلکہ داون ہے اور یہ شراب اس قابل نہیں کہ اس سے کسی بیماری کی یعنی ان کے ذہنی اور اعتقادی بیماری کی دور کرنے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی جی ولانهم كانوا يعدون شفاء في نفسها فقال لهم ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فهذه وجوه هذه الاثار فلما احتملت ما ذكرنا ولم يكن فيها دليل على طهارة الابوال احتجنا ان نرجع فنلتمس ذلك من طريق النظر فنعلم كيف حكمه بس علاج کے بارے میں بنیادی بات مختصر یہ ہے کہ حرام چیز سے علاج کرنا اس میں دو مسلک ہے ایک ہے ذن غالب ایک ہے یقین امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ جب تک یقین پیدا نہ ہو جائے شفا یابی کا تو علاج جائز نہیں ہے بالحرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ وہی نازل ہوتی تھی اس سے آپ کو یقین ہو گیا تھا لیکن عام امت کے کسی فرد کے لیے جائز نہیں اس لیے کہ یقین کا کوئی راستہ نہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے غالب کہ جبکہ علاج کی کوئی اور صورت نہ ہو اور ذن غالب ہو اس کے علاج میں شفا کا تو انہوں نے بنیاد پر تدابی بالحرام کی اجازت دی جی فإذا لحوم بني آدم كل قد أجمع أنها لحوم طاهرة وأن أبوالهم حرام نجسة فکانت ابوالم بے اتفاق اگر بہو پر قیاس کیا جائے تو پھر تو آدمی کا گوشت پاک ہے احترامت اس کا استعمال جائز نہیں تو چاہیے کہ اس کا پیشاب بھی پاک ہونا چاہیے حالانکہ ایسا نہیں جی فکانت ابوالم بے اتفاق محکوم اللہ بحکم لها بحكم حکم لا بحكم لحومها فثبت کا دار ذكرنا ابلحکم ابوال لاب حکمت فهذا هو وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى وقد اختلف المتقدمون في ذلك بس اس اختلاف سے آپ نے فقہ کتاب پڑھا کہ نجاست نجاست غلیظہ سے حکم اتر کر خفیفہ تک یہ تنزل اختیار تھی جی فمما روي عنهم في ذلك ما قال حدثنا حسين بن کال قال حدثنا الفريابي قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا جابر عن محمد بن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم أن يتداوى بها فقد يجوز أن يكون ذهب إلى ذلك لأن عنده حلال طاهرة في الأهوال كلها كما قال محمد بن الحسن وقد يجوز أن يكون أباح العلاج بها للضرورة لا لأنها طاهرة في, في نفسها ولا مباحة في غير حال الضرورة به قال حدثنا حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي عن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم رحمه الله تعالى قال كانوا يستشفون بأبوال الإبل لا يرون بها بأسا فقد يحتمل هذا أيضا ما احتمل قول محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما به قال حدثنا حسين حسين بن نصر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن عطاء رحمه الله تعالى قال كل ما كل ما أكلت لحمه فلا بأس ببوله فهذا حديث حديث حديث مكشوف المعنى به قال حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن يونس عن الحسن رحمه الله تعالى أنه كره أبوال الإبل والبكر والغنم أو كل ما هذا معناه